لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم Saudara sekarang ayo duduk-duduk. الله رب Izzat قرآن میں اس بات کو ارشاد فرمانے ہیں جو میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں اگر ان نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا بولے اس تم اور اگر میری نعمتوں کی نہ کرو گے نہ شکری کرو گے میں اپنی نعمتیں تم سے چھین لوں گا اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اپنے بندوں پر جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ نعمت اللہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم پر کیا کیا اپنی نعمتیں کی ہیں تو اللہ کی نعمتیں اپنے بچوں پر بے شمار اور ان نعمتوں کو انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن اللہ اس بات کو بتلا رہے ہیں میرے بندو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو نہ نہ قدری کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو کلمے کا اور اسلام کا مل جانا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نعمت نہ ملے تو انسان ایک شان نہیں ہے اللہ نے قرآن میں ان کو بلا اکثر انعام بلحق اول جانور کہا ہے بہت بڑی نعمت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مل جانا ایمان کی دولت کا نصیب ہو جانا اور ایمان دل میں اتر جانا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور دن مانگے ملی ہے اب اس نعمت کی قدر کرو بھائیو ایمان کو اپنے سلامت رکھو کہ ایمان چھن نہ جائے آج چاروں طرف مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ایمان کو ان سے واپس لیا جا رہا ہے اور اس طرف اتنی محنت ہے کہ مسلمان کا ایمان سلامت رہے بہت بڑی بات ہے ایمان بھی جا رہا ہے باقی سب کچھ تو جا ہیں ایمان بھی چین رہے ہیں اور صحابہ نے ساری زندگی اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے اپنی جانیں تو قربان کی ہیں لیکن ایمان کے سودے نہیں کیے ہیں بادشاہوں نے پیشکشیں کی ہیں کہ آدمی سلطنت لے لے اور میری بیٹی سے تیرا رشتہ نہیں کروں گا عیسائی ہو جا اسلام کو چھوڑ دے صحابی اور رسول سامنے ہیں آدم سلطنت مل جائے گی اور بادشاہ کی بیٹی مل جائے گی اور تو ایسا کر کلبہ چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لے اتنی بڑی پیشکش ہے لیکن آج مسلمان بھائیو آلو سلطنت نہیں صرف چند تکوں پر اپنے ایمان کو فروخت کر رہا ہے چند تکوں پر دنیا کی آرمی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو اسلام کو پر لگا چکا ہے اندر کا احساس مر چکا ہے اور یہ زندہ قوم اب یہ مردہ قوم بن چکی ہے جیسے مردہ زندوں کے کندھوں پر ہوتا ہے آج یہ حکمت بھی لاتے بن چکی ہے اور زندہ بھش میں مردہ بن چکے ہیں اندر کا احساس ختم ہو چکا ہے دل مر چکے ہیں یوں لگتا ہے جیسے زندہ نہیں ہے مر چکے ہیں حق نہ حق نہیں پہچانتے ظلم جن کی گھٹی میں پڑ چکا ہے جھوٹ یہ آدی ہو گئے رشوتوں کے آدی ہو گئے یہ سب چیزیں اندر آ گئی صرف جن تکوں کے لیے دنیا کے لیے مال کمانے کے لیے کہ اس امت نے مال کو اپنا مقصد بنا لیا ہے جبکہ مال مقصد نہیں مال و بتا مقصد نہیں ہے یہ ضرورت ہے اللہ دے گا یہ مقدر ہے اللہ نے لکھا ہے مل کر رہے گا چاہے وہ کہیں بھی ہو پہنچ کر رہے گا لیکن ایمان کی سلامتی ضروری ہے صحابہ نے ایمان کو محفوظ رکھا اتنا جملہ جب اس نے کہا آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے رشتہ کروں گا تو صحابی اور رسول کہنے لگے آنکھ بند کر اس نے بند کی کب آنکھ کھول اس نے کھولی اگر کہتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی کلمہ چھوڑوں اور ساری بادشاہ دے دے گا میں اس کے لیے بھی تیار نہیں اتنے وقت کے لیے بھی تیار نہیں ہوں لیکن آج بھائی مسلمان کیا کر گیا ہے بازار میں روزانہ کتنا ظلم ہے تاجر کتنا ظلم کر رہا ہے ریڑی بارا کتنا ظلم کر رہا ہے حاجی نمازی پرہیزگار کتنا ظلم کر رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول نے انسان فرمایا بڑے بڑے ملازموں صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول بن گئے آپ نے فرمایا کو اللہ کے ساتھ صرف کرنا آپ نے یہ بن رہا ہے پھر آپ نے دوسرا بتلایا نہ قتل کرنا پھر آپ نے فرمایا اس سے بھر کر بتاؤں آپ لگا کر بیٹھے تھے اور آپ کر کیسے بیٹھے آپ نے فرمایا اللہ الا الزور اللہ وغیر دور جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا تیز لگا کر تھے لیکن جب جھوٹ کی گاڑی آئی کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آپ نے فرمایا مسلمان سب کر سکتا ہے گناہ کا ہر قسم کا کام لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے آج مسلمان جھوٹ کا عادی ہے مال بھی بچاتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر جان بھی بچاتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر اور اسے نہیں پتا کہ یہ جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے خطبہ جمعہ میں ہر خطبہ پڑھنے والا یہ جملہ شاید ہر جمعے میں کہتا ہوگا ان صدق یلدی والکلب یلد کہ صد آدمی کو نجات دیتا ہے جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن آج گٹھیوں میں جھوٹ ایسا بڑا ہے کہ جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں یہ مسلمان ہے یہ تو ایمان کو فروخت کر رہا ہے سودا لگا رہا ہے ایمان کتنا قیمتی ہے اور اسے چند تکوں پر فروخت کر رہا ہے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان کا جانا اور ایمان کی قدر کب پتا کرے گی اس کلمے کی مسلمان گناہ کر گیا توبہ نہ کی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے لیکن کافر کے لیے قرآن کا ایک فیصلہ ہے یہ کافر میدان میں اللہ کے سامنے نہیں آئیں گے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا یہ جہنم سے ایندھن بنے گی حساب کتاب مسلمان سے ہے کافر سے نہیں ہے یہ جہنم سے جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میدان محسور میں تم سے حساب ہے ان سے کوئی حساب نہیں یہ جہنم کے ایندھن بن گئے مسلمان ہے گنا کیے نماز چوری جھوٹ بولا رسپت کھائی حرام سنا اب یہ جہنم کا ایندھن بنا یہ جہنم میں وہ کافر بھی جہنم میں یہ تانا دیں گے کافر ارے تم نے کلمہ پڑا تو کیا ہوا تم بھی ہمارے ساتھ جہن میں سے ہو جب یہ جملہ ان کی زبانوں سے نکلے گا اللہ کی ذات جوش میں آئے گی اے میرے بندوں کو یہ تانا دے گئے فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے تانے کے برابر بھی ایمان جہن تم سے نکال دو نکال دو ان کو اتنا بڑا کانا میری ذات کرے گا انہیں اللہ برداشت نہیں کرے گا کہے گا نکالو اس نے ایک مرتبہ میری خوف میرے خوف سے آنکھ سے آنسو کا خطرہ بہایا اسے بھی نکال لو جس نے مجھے ایک مرتبہ زندگی میں یاد کیا ہو اسے بھی نکال لو اللہ ان سب کو نکال کر پھر جہنم کو تالا لگا دے گا اس کے لیے کافر کہیں گے کاش ہمیں بھی کلمہ مل جاتا ہوں اب یہ ایمان کتنا قیمتی ہے کہ جو برابر ایمان کا لے کر جائے جانتے ہو بھائی ہاں؟ صبح سے اور سورج کی ہلکی ہلکی کرن ہو اس کے بیچ میں دیکھو ایک گول دائرہ ایسے ہوا ہوتا ہے بالکل معمولی اس کو کہتے ہیں سروا اتنا چھوٹا بارش نظر بھی نہ آئے اللہ کہہ رہے جو ذرہ قیامت کے دن لے کر آئے گا اس قیمت کی قیمت کیا ہوگی اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگا اس ایک ذرے کی کتنی بڑی قیمت تو محمد الہ الا اللہ کی کتنی قیمت یہ اللہ نے آپ کو مجھے خدمان مانگے دیا ہے اس کی حفاظت یہ ضروری ہے اس کا بتانا ضروری ہے دنیا جاتی ہے چلی جائے کوئی بات نہیں ایمان نہ جائے مال جاتا ہے چلا جائے کوئی بات نہیں ایمان نہ جائے بیوی بچے جاتے ہیں چلے جائے ایمان نہ جائے ایمان کو سلامت رکھ باقی رکھ کیسے حفاظت کر اگر آپ بازار میں ہو دکان پر ہو اور آپ کے پاس رقم موجود ہو تو پیسوں کو کیسے محفوظ رکھتے ہو کہ کوئی نہ بچا کر رکھتے ہو ایسے اپنے ایمان کو بھی بچا کر رکھ آفات سے محفوظ رکھ فتنوں سے محفوظ رکھ لوگوں کے جھپٹ سے محفوظ رکھ اس ایمان کو سلامت رکھ یہ ایمان کبھی آنکھوں سے چھین جاتا ہے کبھی کانوں سے چھین جاتا ہے کبھی زبان بوجھ سے گر جاتا ہے کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر گر جاتا ہے کبھی نا پدنی کرنے پر گر جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اسے ایک بوجھ نہ پسند آئے وہ ایمان کو چھین لیتا ہے اور اگر پسند آ جائے تو کافر کو ایمان میں داخل کر لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے آنکھ کی حفاظت کر کہ ایمان نہ جنے آج عبادت میں لطف کیوں نہیں قرآن پڑھنے میں دل کیوں نہیں لگتا نماز پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا کہ تیری آنکھ بے حیا ہوتی ہے جو آنکھ حرام دیکھے اسے کبھی عبادت میں لذت نہیں ملا کرتی ہے یاد رکھنا بھائیو ایمان کو سلامت رکھنا ہے آنکھ کی حفاظت کر حرام پر نہ ڈال جس جگہ اللہ نے کام رکھ پھر اللہ نے آنکھ کے آگے پردہ نہیں لگایا بلکہ آنکھ کو اتنا باریک بنایا اور اتنا تیز بنایا یہ اتنے جو آنکھ پر ہے جتنی مرتبہ اوپر نیچے کر یہ ہوتا رہے گا یہ ہوتا رہے گا تاکہ کل قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے مالک تو نے پردہ آگے دے دیا تھا وہ اتنا بڑا تھا آتے آتے اسے دیر ہو گئی آنکھ آرام پر لگ گئی اللہ نے آنکھ کو اتنا تیز بنایا سیکنڈ میں نیچے کر اوپر کر تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے آنکھ کی حفاظت کر آرام تو نہ لے اس سے محفوظ رکھ اپنے آپ کو اور تمہیں پتا ہے کہ اس آنکھ میں اللہ کا جنت میں دیدار کرنا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو پھر کیوں دیکھتے ہو جب سودا ہو چکا ہے یہ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی اللہ کے رسول کے سامنے ڈالی گی میدان میں تو یہ گندی آنکھ نبی کے چہرے پر ڈالنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے اس آنکھ کو محفوظ رکھ کہ نے کل حسین و جمیل نبی کے چہرے پر اس آنکھ کو لگانا ہے اس دنیا میں آنکھ پاکیزہ رکھ تاکہ پاکیزہ چہرے کو دیکھ سکے ورنہ اللہ نصیب نہیں کرے گا محفوظ رکھ دوسرا زبان کو محفوظ رکھ غلط بول نہ بول جیبت نہ کر تانا نہ دے دل آزادی نہ کر دل کو نہ پھاڑ مسلمان کا خیال کر انسان کا خیال کر مسلمان دور ہے انسان کا خیال کر کوئی بھی ہو دیش میں رہنے والا کافر کیوں نہ ہو زبان سے کوئی ایسی بات نہ کر خاموش رہے اور اس کی دل آزاد نہ کر کہیں اس کا دل پھٹ نہ جائے بڑا خیال رکھ اس زبان کو محفوظ رکھ اپنے حدیث نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے زبان کو پہلے کیوں کہا کیونکہ یہ غریب آدمی جس کی طاقت نہ ہو مارنے کی اس کی زبان نکلتی ہے آپ تو اس کا چلے گا جس کی طاقت ہوگی زبان اس کی چلتی ہے جس کی طاقت نہ بھی ہو اور زبان پر بھی چلتی ہے مردوں پر بھی چلتی ہے قریب والے پر بھی چلتی ہے دور والے پر بھی چلتی ہے زبان چلتی ہے کی طرح اور دلوں کو پھاڑ دیتی ہے زبان کی حفاظت کر محفوظ رکھ تیرے ماں صحت نوکر ہے تیرے ماں صحت کام کرنے والا ہے گھر میں ماسی ہے چوکیدار ہے خادم ہے نوکر ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا آپ نے فرمایا اللہ آپ بولو میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا میں ایک غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں آپ کے لیے اوپر کھانا رکھا گیا آپ نے فرمایا نہیں زمین پر رکھو میں غلاموں کی طرح کھانا پسند کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ اپنے غلام کو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اپنے غلام کو کھلاؤ کیا سارے ہے بھائیو جن کے ماتحت عملہ کام کرتا ہے جو وہ کھاتا ہے اس مریض کو دیتا ہے نہیں دیتا مزدور چوکیدار کام کرنے والے ان کی ہانڈیاں الگ ہوتی ہے جس میں ان کی لال پک رہی ہوتی ہے اور سیٹ کے بچے آئے ہائے وہ کھاتے ہیں یہ مزدور سے دیکھ سکتے ہیں بول بول نہیں سکتے یہ اللہ کی مرضی اللہ کا فیصلہ ہے انہیں اتنا دے اسے کم دے یہ اس کی تقسیم ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے زیادہ دے تھوڑا دے یہ صبر کرتا ہے لیکن تجھے زیب نہیں دیتا تو یہ کام کرے ان کا خیال رکھ پھر اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی ماں بہن کے عزت کو تار تار نہ کر زبان سے بےحدا کرمات نہ کہ بکواس نہ کر آج اگر وہ تیرے اختیار میں ہے ایک بیوی تھی بیوی اس نے بہت بڑی غلطی کی شور صبر کر گیا اس کے اختیار میں تھا اسے چھوڑ دیتا لیکن اس نے صبر کیا اس کتے کو پی گیا بیوی کو سمجھا دیا اس کا انتقال ہوا اسے کسی نے پوچھا کیا ہوا کہا میں نے وہ جو بیوی کی غلطی پر اسے معاف کیا تھا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا نے میری ایک بندی کی اتنی بڑی غلطی معاف کی جا سکتی تیری ساری معاف کرتا ہوں جنت میں داخل ہو جا معاف کرنا بھائیو انیس سو سینتالیس میں پاکستان بنا اس وقت قوم کو ملک کی ضرورت تھی اب دو ہزار سولہ کے اندر اس ملک کو قوم کی ضرورت ہے آج یہ قوم نہ رہی ہے یہ بچ چکی ہے قوم کو ہے جو ایک ہوگا سفر رکا نہ ہو قوم کو ہے جو ایک ہوگا ایک ہو ایک کوئی فرق نہ ہو آج یہ قوم ٹوٹ چکی ہے اس قوم میں احساس ختم ہو چکا ہے یہ قوم مر چکی ہے اس کے اپنے ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں اپنے بھائیوں کے گلوں پر چل رہی ہیں ان کی اپنی آنکھیں ہیں اپنی بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر رہی ہیں کوئی اور نہیں ہے باہر سے غیر مسلم نہیں آیا یہ مسلمان ہے اپنی بہن کو کلی نچوا کر اس پر پیسے اڑا کر اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے یہ دیش میں مسلمان ایسا بن گیا ہے غیر کا کیا سا کرنا یہ مر چکے ہیں انہیں حرام لوگوں نے مار دیا ہے ان کے احساسات مر چکے ہیں یہ بھائی بھائی نہیں جانتے ہیں ان کے خون سفید ہو چکے ہیں سرخی اندر سے ختم ہو چکی ہے ماں بہن کی عزتیں ختم ہو گئی باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا اور بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی صرف ماں کے نشے میں وہ کچھ کر گئے جو کوئی کر نہیں سکتا ہے مجھے کسی نے ایک بہت بڑا محسوس کیا میں نے نے پڑھا ماں بچے کو پالا پوسا آپ نہیں تھا بڑا ہو گیا شادی ہو گئی لڑکی بھی لے یونیورسٹی میں اور یہ بھی کمانے والا اور ہو گئی گھر میں ہیں بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں مزدور جا رہے ہیں کام ہو رہا ہے اب یہ رات کو آنے کو تو ماں بری ہو گئی اب وہ کبھی رات کو بیمار تو اس ہاسپٹل کبھی اس ہاسپٹل اب یہ بیٹھا ہے اس نے صبح کے بعد ناشتے پر تو بیوی اس سے کہہ رہی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے رات کو کبھی میری اما کو ادھر کبھی ادھر ایسا کر اپنی ماں کو میری سینٹر چھوڑ دے وہاں ڈاکٹر بھی ملے گا مہینے کا خرچ بھی دیں گے روز ماں کو دیکھ لیا کر تو یہ آپ رونا ہو گیا کہنے لگا کیا کہتی ہے میری ماں ہے ہمیں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تیری میری زندگی برباد ہو گئی نہ میں قابل نہ تو قابل رات کو ہم جاگتے رہے چار چار گھنٹے صبح کام پر کون جائے گا وہاں رکھ دے ٹھیک ہے جس کے دل میں منفا گھومنے لگا صبح اٹھا تو ایک بہت بڑی جگہ اس نے پسند کی ماں کے لیے ایڈی سینٹر اندر دیکھا بڑا خوش ہوا اب ماں سے بات کیسے کرے شام کو جب یہ گھر آیا سمائیں کی اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا قرآن رکھ کر موٹے موٹے حروف والا پڑھ رہی تھی جا کر ماں کے سامنے بیٹھا سمائے نے ایسے قرآن چھوڑا بچے کو دیکھا تو ماں تو ماں ہے کہنے لگی بیٹا آج پریشان لگتے ہو کیا بات ہے اب اس کے زبان سے جملے ادا نہیں ہو رہی کیسے بولے کہنے لگا ماں میں دن بھر کام کرتا ہوں تو بیمار ہے میری بیماری بھی رات کو تھکا دیتی ہے اب میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے ایک اچھے ہاسپٹل یعنی ایڈی سینٹر کے اندر چھوڑ دو تو تھوڑی دیر کے لیے جب اس نے جملہ کہا تو ماں کا رنگ اڑ گیا پھر تھوڑی دیر بعد ماں مسکرائی کہاں بیٹا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تم میری وجہ سے تنگ ہو گئے ہو جو تیرا فیصلہ اس پر تیری ماں راتی ہے کیونکہ ماں اپنے حق چھپاتی ہے اولاد کو نہیں بتاتی ہے اپنی ماں کو ڈال دیا وہاں روزانہ ملاقات کرتا تھا پھر ہفتے میں آ گیا پھر مہینے میں آ گیا پھر سال پر چلا گیا اب اس کی اولاد بھی بڑی ہو گئی یہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی اطلاق کرنے کے لیے جب تک بیٹا آیا کرنے کا بھو میں نے گاڑی چلانا سیکھ لی آج میں گاڑی چلاؤں اس نے کہا بیٹا آؤ چلاؤ مجھے کہاں لے جاؤ گے چندنے کا بھو ڈیلی سینٹر لے جاؤں گا بیٹے نے یہ جملہ کہا اس کے پیچھے وہ کہانی ڈھونڈ گئی کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا آج بیٹا مجھے کہتا ہے کہ تجھے ماں چھوڑ کر آؤں گا اور یہ ڈاکٹر کے پاس کہ میرا دل پر بوجھ ہے کم ہے برداشت نہیں ہو رہا ڈاکٹر نے اس سے پوچھا بات کیا سنایا جب مجھے ایک دن فون آیا میری ماں بیمار ہے جلدی پہنچ تو جب میں دروازے پر پہنچا تو مجھے پتا چلا میری ماں کی روح پرواز کر گئی کہ میں ماں سے معافی نہیں مانگ سکا اور میری ماں من سے سے کر دنیا سے چلی گئی اب میں ماں کی قبر پر گھنٹوں بیٹھ کر معافی مانگتا ہوں وہ بوجھ آج بھی میرے دل پر ہے جس قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو قوم مر نہیں گئی اور کیا ہو گیا تو جس ڈاکٹر کو یہ قصہ سنا رہا تھا اپنا علاج کروانے کے لیے جب اس نے یہ بتایا کہ ماں مر گئی اب معافی کا کوئی وقت نہیں ہے قبر پر بیٹھ کر مانگتا ہوں جب وہ ڈاکٹر جواب نہیں دے رہا تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی یہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا کوئی علاج بتاؤ میں کیا کروں اس نے جو گردن اٹھائی ڈاکٹر نے جو اس کی آنکھوں سے آنکھوں کے قطرے زمین پر اس نے اپنے اس کو بلایا کہا ذرا یہ کلینک بند کر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں علاج کے لیے آ کر کلینک کیوں بند کرتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں تیرے ان جملوں نے مجھے احساس دلایا جاتا ہوں باپ کو لے کر آتا ہوں جہاں کا ڈاکٹر بھی ایسا ہو اور جہاں کے لوگ بھی ایسے ہوں یہ پاؤں مر نہیں گئی تو اور کیا ہو گیا بولو بھائی یہ قوم مر چکی ہے تم نقمے گاؤ تم کچھ بھی کرو تم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے تمہیں زندہ کرنے کے لیے اللہ رسول کی زندگی ہے بس اللہ کے علیہ السلام کی زندگی باقی بلی تمہارے دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے یاد رکھنا جب لاشیں ہو چکی ہو مر چکے ہو احساس پھر کچھ نہیں ہوا کرتا کل تک یہ قوم تھی قوم آج بھائی یہ مر چکے ہیں اپنے ہی بھائیوں کے خون ان کے ہاتھوں میں ہیں اب کیا کیا میں آپ کو سنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں انیس سو سینتالیس میں اس قوم کو ملک کی ضرورت تھی آج اس ملک کو قوم کی ضرورت ہے قوم وہ ہے جس کا دکھ درد ایک ہو دکھ درد ایک ہو وہ ٹرین میں مسافر سفر کر رہے تھے اچانک ٹرین میں کہیں سانپ آ گیا چھوٹا تھا تو عورتیں بھی وہ چل سانپ سانپ تو ایک نے سانپ کو اٹھایا ایسے اور کھڑکی میں جو باہر پھینکا تو وہ باہر سانپ ایک موٹر سائیکل والا لا رہا تھا اس کے اوپر آ کر گیا اس نے ڈنگ مارا وہ بند مر گیا مر گیا گرا وہ بند اس کے پیچھے ایک بریف کیس تھا اس بریف کیس کو کھولا گیا اس ملک میں زلزلہ آیا تھا اور یہ مسلمان ملک تھا غیر مسلم نہیں تھا اس ملک کا نام نہیں لے رہا اس زلزلے کے اندر کچھ عورتوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں سونے کی انگوٹیاں تھیں یہ ان کے ہاتھ کاٹ کر ایک کیس میں لے کر آیا تھا کہ گھر جا کر اس سونے کو اپنے لیے استعمال کرو جس دیش میں ایسے لوگ ہوں کہ زلزلوں میں ہاتھ رکھنے کاٹ کیے جائیں انگلیاں نظر آئے کاٹ کی جائیں کہ ہمیں سونا ملے جہاں عمارتوں میں نہیں آیا تھا وہ عمارت تھی ہمارے لوگ جا کر وہاں سے نکال رہے تھے کہ کچھ مل جائے یہ قوم مر نہیں گئی تو اور کیا ہو گیا بولو بھائی یہ زندہ قوم ہے اس قوم کو کسی غیر نے نہیں مارا ہم نے خود مارا ہے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو تمہیں سمجھ آئے گا اور آج تو تمہیں دنیا کے جتنے لوگ اپنی کتابیں لے کر تمہیں کہتے ہیں یہ احساسات پیدا کریں گی مجھے رب کی قسم ہے تمہارے دلوں کو اور مار دیں گی یاد رکھنا تمہارے لیے ایک زندگی ہے اللہ کے رسول کی جو تمہیں زندہ بھی بنائے گی تمہارے اندر احساس بھی پیدا کرے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر ہیں دو ازواج مطہرات ایک آپ کی بیٹی ایک اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ نے مشورہ کیا ہے کہ اب تو دنیا بہت آ گئی یہ روم روم سب فارغ پتہ ہو کر آ گئے خزانے حضرت عمر آج تک اسی طرح ہیں پیمن والے کپڑے پہنتے ہیں بغیر چنے ہوئے آگے کی روٹی کھاتے ہیں حضرت عمر سے بات کی جائے تاکہ اپنے آپ کو تبدیل کریں حضرت عمر کے پاس آئے آپ کون کرے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی بس پڑھ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری آپ کے زمانے میں دنیا آئی نہیں آپ نے زندگی کو گزاری ابو بکر نے زندگی گزاری ان کے زمانے میں بھی دنیا آئی نہیں وہ بھی گزار گئے عمر تمہارے زمانے میں بڑی دنیا آ گئی ہے اب تھوڑا اپنے آپ کو تبدیل کرو والے کپڑے اور یہ بغیر سہنے ہوئے چھوڑ دو حضرت عمر بیٹھے تھے کہنے لگے یہ بتاؤ آپ کو بھیجا کس نے ہے کہنے لگی نہیں میرے ہاں نہ کرو پھر بتاؤ کس نے بھیجا ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس نے آپ کو بھیجا تو مار مار کر ان کے چہرے ہی لال کر دو ہم تین ساتھی تین دوست اللہ کے رسول چلتے رہے اپنی منزل کو پہنچ گئے ان کے بعد ان کے ساتھ ابکر رضی اللہ عنہ چلتے رہے منزل کو پہنچ گئے اب تیسرا عمر ہے منزل پر ہے اگر میں ادھر ادھر ہو گیا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہوں مجھے وہاں پہنچنا ہے پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہنے لگے بیٹی حفصہ تو بتا اللہ کے رسول تیرے گھر میں تھے آپ کے کتنے جوڑے تھے مما جان کہنے لگی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں اللہ کے رسول کا ایک ہی جوڑا تھا ایک جوڑا تھا بس اس کو خود ہی دھوتے تھے سکھانے کے لیے ڈال دیتے وہ خود ہوتا تو تب آ کر نماز پڑھاتے تھے اچھا یہ بتا میرے گھر میں جتنی زندگی گزاری کبھی دو وقت کھانا کھایا نہیں ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت نہ کھایا بیٹی بتا میرے گھر میں بستر کیسا تھا کٹاس کا بستر تھا اس پر آپ سوتے تھے اور سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اور گرمیوں میں نیچے پھر کہنے لگے بیٹی بتا ایک دن کو اسی کو ڈبل کر دیا تھا پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا جب صبح پہنچے تو مجھے کہنے لگے ہفتہ تو نے اس بستر کو تبدیل کر دیا ہے میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہی ہے پھر کیا کیا ہے تو آپ نیچے آدھا کے آج میں نے ڈبل کر دیا ہے تو ہفتہ اس کو اسی طرح رہنے دے اس کی نرمی مجھے رات کو آج کس ہوئی تھی جب یہ باتیں کہیں حضرت عمر نے حضرت ایسے کا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بلا عمر کیسے اس زندگی کو پسند کر سکتا ہے سب کچھ آیا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا وہی زندگی گزار کر گئے ہیں آج بھائی مسلمان نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا ہے صرف مال ہے بس اور کچھ نہیں کچھ نہیں مقصد دنیا بن گئی ہے بس بھائی بہن کو نہیں دیکھا جا رہا ماں بیٹی کو نہیں دیکھا جا رہا ماں بیٹے کو نہیں دیکھ رہا لاج مصنوع کو نہیں دیکھ رہا میں کر رہا ہوں کہ زندہ لاش بنو بھائیو مردے نہ بنو اپنے اندر احساس پیدا کرو جو صحابہ نے اپنے اندر پیدا کیا اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے ہوگا کسی اور چیز سے نہیں ہوگا ساری نے عمر میں پیمن والے کپڑے پہنے بغیر پیمن والا نہیں پہنتے تھے جس دسترخوان پر دو کھانے ہوں اس دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے تو میرے نبی نے ساری زندگی ایک کھایا ایک دسترخوان پر دو کھانے نہیں کھا سکتا ہے تبدیل نہیں ہوئے شام کے گورنر بن گئے پانی میں بھگو کر روٹیاں کھاتے تھے شام کے گورنر بن کر وہ سر سب لوگ کا ایک عورت پکا کر دے دیتی ہے مہینے کی روٹیاں میں ان کو رکھ دیتا ہوں پہلے دن تازی کھاتا ہوں باقی جب صبح کو نکلتا ہوں لکڑی کے پیالے میں روٹی کو ڈال دیتا ہوں شام کو آ کر رکھ کر پانی والی روٹی کھا کر گزارا کرتا ہوں شام کے گورنر ہیں صحابی رسول زندگی ایسے گزر رہی ہے اور آج ہماری زندگیاں بھائیو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی زندگی پڑھو اللہ کے رسول کی زندگی آئے گی یہ قوم بن جائیں گے جب تک اللہ کے رسول کی زندگی نہیں آتی یہ کبھی قوم نہیں بن سکتے ہیں قوم جس کا دکھ درد ایک ہو ایک آدمی کو دکھ ہو سارا محلہ دکھ درد میں ہو آج تو عجب ماحول ہے پڑوس میں ملت ہے اس کے گھر سے میوزک کی آواز آتی ہے نہیں ہے جہاں ملت ہے وہاں ڈانس ہو رہا ہے یہ قوم مر چکی ہے اسے زندہ کرنے کے لیے نغمے نہیں نہیں یہ اس سے نہیں زندہ ہوں گے جب تک ہوں گے یہ قرآن سے زندہ ہوں گے قرآن کو زندہ کرے گا تاکہ کوئی چیز ان کو زندہ نہیں کر سکتی ہے قوم بنو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو اور عمل کرو آپ کو زندگی سب کچھ ہے آپ نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی ہے ہر چیز امت کو لے کر گئے ہیں جو صحابہ نے اختیار کی ہے کہ دشمن بھی دوست بنے ہیں دشمن بھی دوست اور آج اپنے ہی کر چکے ہیں بھائی بھائی دشمنی ہے نہیں ہے نفرتوں کے امپار ہیں سلام دعا نہیں ہے سلام نہیں ہے بات چیت نہیں ہے یہ مسلمان ہے یہ قوم ہے دکھ درد پیدا کرو جو صحابہ کے زمانے میں تھا غریب کا بچہ روتا تھا صحابہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے نہیں تھا حضرت عمر جو بچوں کو دیکھ کر آئے کندھے پر سارا بوجھ لادا پکا کر دیا ہے ارے تمہارے کس منسٹر نے کسی غریب کو پکا کر دیا ہے لکڑیوں سے آج کرائی عمر رضی اللہ عنہ نے دھواں نکلتا ہے آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے امر سب کچھ برداشت کرتا ہے آدھو بچوں نے کھایا ایک طرف کنارے پر دوانا ہو کر بیٹھے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں ارے اسلم کہنے لگے امیر المومنی کیوں بیٹھے کیا میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا میں نے دل میں کیا ان کو ہنستے ہوئے دیکھ ارے جس قوم میں ایک بچہ روئے عمر رو جائے عمر کو رات کو نیند نہ اور آج پاکستان کا بچہ بچہ ہوئے تم سب منسٹر بن کر سو جاؤ جاؤ ہسپتالوں کو جا کر دیکھو غریب بچے پر اللہ کی قسم مر جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی امت نہیں ہے یہ قومی ملی ناموں سے تمہارے دل نہیں اٹھیں گے جاؤ دیکھو کیا حال ہے اسپتالوں کا مظلوم سکھ رہا ہے ایک کی بس بوتل لگا کر ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے ارے بھائیو دیش کا ڈاکٹر بھی مر چکا ہے دیش کا ڈاکٹر بھی مر چکا ہے یہ دلوں کو زندہ کرو اب پیدا کرو امت کا انسانیت کا مسلمان دور کی بات ہے انسانیت پیدا کرو آج انسانیت بھی نکل گئی ہے مسلمانی دور کی بات ہے مسلمان مسلمان تھا وہ خود نہیں کھاتا اپنے بھائی کو کھلاتا تھا صحابہ کے قصے نہیں سنے مہمان مسجد میں کون لے جائے گا اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا آج تو مہمان آئے ما کے بل پڑ جاتا ہے یہ تو کوئی آنے کا وقت ہے ایسے تو وقت پتا نہیں ہے یہ تو یوں ہو گیا یہ تو یوں ہو گیا اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا مہمان آپ لے کر آ رہا ہوں گھر میں کچھ ہے نہ نہ تیرے واسطے واسطے میرے صرف بچوں کے لیے ہے نہ بچوں کو بھوکا کھلا دے روٹی مہمان کو کھلا دے تم بھائیوں کرو گے کبھی تم تو بچوں کے پیٹ کے لیے حرام بھی ڈالتے ہو غریب کے منہ سے لکمے بھی چینتے ہو اپنے بچوں کو پال کے پوچھتے ہو غریب کے بدن سے کپڑے بھی اتار کر اپنی اولاد کو پہناتے ہو روزانہ کے دیش میں ایسا ظلم ہو وہ دیکھ کے آباد رہے گا ایک دن کی دعا سے دیکھ آباد نہیں ہوتا تین سو چونسٹھ دن دن کرو ایک دعا کرو دیش آباد رہے دیش شاد آباد رہے اور یہ اللہ کے سائے میں رہے اللہ خکر برداشت کرتا ہے ظلم برداشت نہیں کرتا ہے یاد رکھنا مسلمان سارے بن چکا ہے سارے بن چکا ہے معلوم اب مہمان گھر میں آیا کیا کروں سرمان لگا دینا شراب رکھ دینا بچوں کو بہلا کر سلا دے بھوکے سو جائیں سو گئے اور تو شراب صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا پھونک مار دینا وہ بھی گز جائے تو بھی منہ چلا کے لینا میں بھی چلاتا رہوں گا نہ تو نے لکما کھانا نہ میں نے کھانا مہمان کھا لیا ٹھیک ہے دسترخوان بچھا دیا شراب کو بجا دیا مہمان کھا گیا بچے بھی بھوکے خود بھی بھوکے آپ یوں بسر کی ہے صبح کو مہمان لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے ہیں تو جبرائیل قرآن لے کر اترا ہے نبی بھی پوچھو تو صحیح آپ کو کر کے کیا آیا ہے اللہ قرآن زمین پر اتار رہا ہے جب تک یہ امت تھی انہیں نبی کے طریقوں نے زندہ رکھا تھا نبی کی تعلیم سے زندہ رکھا تھا ارے تم کتابیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ کر بن چکے ہو تمہیں نہیں پتا یہ احساس کدھر ملتے ہیں تمہارے نبی میں خود اس طرح تھا عید کی نماز پڑھانے اور بچے کھڑے ہیں آپ نے سب سے مسافہ کیا ہنستے ہیں کنارے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے عید کا دن ہے کبھی تم نے بھی کسی غریب بچے کے سر پر عید والے دن ہاتھ رکھا ان کے آنسو کون صرف اولاد کے ٹوٹ یاد رہے غریبوں کے یاد رہے اپنا گھر صرف تم نے بھرا کسی غریب کے گھر میں بھی راشن ڈالا کسی بہن کے سر پر دوپٹہ بھی رکھا ارے کیا مسلمان اللہ کے رسول پوچھ رہے بچے سے ارے بیٹا آج عید کرنے میں تو ہوتا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول کیسے نہیں وہ باپ نہیں ہے ان کے تو باپ نے لا کر دیا ہے میرا ہے نہیں غریب ہو یتیم ہو کیسے ہنسوں اب کوئی بیٹھ گئے عید کی نماز کو چھوڑ دیا دیر سے پڑھائی گئے نہیں بچے کو گھر جائے اما جان سے کہا بچے دے آج ایک لے کر آیا ہوں دیا آپ کی چادر مبارک تھی اس کو دو ٹکڑے کیا آدھے کو نیچے باندھا آدھے کو اوپر مڑایا تو سالم نے کتاب نہیں ہوں لکھا اب یہ کہاں تک بات کرو نہیں جملہ تو میں اب عرض کر رہا ہوں کہ کل تک عید میں تجھے والد کیسے لے جاتا تھا انگلی پکڑوا کر یا کندھے پر تو کا باپ کندھے پر لے جاتا یہ عالم کا رشتہ کہاں تک نہیں بولوا ہوا لیکن جو صحیح بات ہے وہ یوں ہے اللہ کے رسول ایسے دو ہو کر بیٹھ گئے اس یقین بچے سے کہہ رہے میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ کہنے کا اللہ کے رسول آپ کے کندھے پر آپ نے فرمایا ہاں آج مدینے کا یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا انگلی پکڑ کر نہیں جائے گا آپ نے بچے کو کندھے پر سوار کیا جب آپ اپنے حضرت مبارک سے باہر نکلے وہ بچے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو یقین کو دیکھتے ہیں لگے کاش ہمارے بھی باپ نہ ہوتے آج اللہ کے رسول کے پر ہوتے جس نبی کی اپنی زندگی ایسے ہو تو آپ کے شاگرد ایسے نہیں ہوں گے جو خود ظالم ہو ان کی کتابیں پڑھ کر انسان ظالم بنے گا اس کے سوا کچھ نہیں بنے گا کہ قوم بنو اپنے اندر احساس پیدا کرو جذبہ پیدا کرو اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے قرآن سے ہوگا تاکہ کسی چیز سے نہیں ہوگا تو کیا سارے بھائی کرو گے اللہ مجھے بھی عمل ہمر پسند کرنا